ماكثين فيه أبدا یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں جو آپ نے بھی سماعت فرمائی ہیں سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام سورہ کہف اس لیے ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے کہف کا معنی غار اور صحاب کہف کا معنی غار والے وہ چند نوجوان جو ایک مشرکانہ معاشرے میں نور توحید سے منور ہو چکے تھے اور ایک غار میں داخل ہو چکے تھے تاکہ مل جل کر مستقبل کا لاہ عمل تیار کیا جائے اللہ تعالی نے انہیں غار میں سلا دیا تین سو نو سال تک یہ ایک تفصیلی قصہ اس سورہ میں بیان ہے اس لیے اس کا نام سورہ کہف جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت نبی السلام کی سنت ہے اور فضیلت بھی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک موقوف روایت ہے منخورہ سورت القحف یوم الجمعہ کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اضاء البيت العتيق البیت اللہ رب العزت جہاں وہ موجود ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک اسے نور عطا فرما دے گا اور ایک حدیث میں دو جمعوں کے مابین نور عطا فرما دے گا تو یہ سورہ مبارکہ اس کی تلاوت نور کی عطا کا باعث بنے گی مجھے ایک معروف قصہ ہے اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کی سواری گھوڑا بدکنے لگا انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو گھوڑا خاموش ہو گیا پھر شروع کی تو پھر گھوڑا بدکنے لگا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے سے لے کر آسمان تک ایک مسلسل نور پھیلا ہوا ہے بلکہ نور کی ایک زنجیر ہے جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نبی علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تلک سکین اللہ تھی تنازع القرآن یہ در حقیقت سکینہ ہے سکون رحمت جو قرآن کے لیے اترتا ہے تو یہ انوار کی بارش انہوں نے دیکھی اور بعض روایت میں ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے پھر سورہ کہف کی جو شروع کی دس آیات ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حافظ عشر آیات من اول القحف من فتنت دجال کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی دس آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دجال اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ محفوظ رہے گا اس کی تباہ کاریاں پوری زمین پر پھیلی ہوں گی مکہ اور مدینہ کے علاوہ بلکہ مدینہ کی طرف جائے گا تو سبقہ مقام پر اس کو فرشتے دکھائی دیں گے وہاں رک جائے گا فرشتوں کے خوف سے آگے نہیں بڑھے گا پھر حدیث میں تین زلزلوں کا ذکر کہ تین دفعہ زمین بڑی شدت کے ساتھ کانپ اٹھے گی ان زلزلوں سے مدینے کے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے جن میں کفر ہوگا شرک ہوگا نفاق ہوگا بلکہ کوئی بھی معصیت ہوگی وہ زلزلوں کے خوف سے بھاگ نکلیں گے اور دجار کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور مدینہ منورہ میں باقی صرف صالحین موحدین اور مخلصین رہ جائیں گے یہ دجال کا فتنہ ہر مقام پر پہنچے گا تو جو شخص سورہ کہف کی دس آیات کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا جس کا معنی یہ کہ اگر دجال اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ اس سے بچ جائے گا محفوظ رہے گا اور اگر دجال اس کی زندگی میں نہیں آیا تو پھر باقی فتنے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں جس سورہ کی برکت سے جن آیات کی برکت سے فتنہ دجال سے محفوظ ہونا ممکن ہے ان آیات کی برکت سے دیگر فتنے جو بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں ان سے محفوظ ہونا بہت زیادہ ممکن ہے تبھی تو ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے حالانکہ معلوم تھا کہ دجال ہمارے دور میں نہیں آئے گا تاکہ لوگ دجال سے بچاؤ کی تیاری کریں اور جو امور دجال سے بچا سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ امور باقی فتنوں سے بھی بچا سکتے جو فتنہ دجال کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں یہ سورہ کاف کی براکات ہیں کہ شروع کی دس آیتیں یاد کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ہم نے تین آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے سورہ کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تعریف بہت پسند ہے تبھی تو اللہ رب العزت خود اپنی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے الحمد تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد مدح اللہ رب العزت کے لیے ہے ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے لہ الحمد و الاولا اولا بل آخر اول و آخر اسی کی تعریف ہے اسی کی حمد ہے ہر لحاظ سے وہی تعریف کا مستحق ہے اس ایک نقطے کو اگر پہچان لیا جائے تو دنیا میں توحید کے تعلق سے ایک ایسی تبدیلی رونما ہو کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور بندے توحید خارج کو اپنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کیوں مستحق ہے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات بے مثل اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل ہے جو اس کی صفات ہیں اس کے پیارے پیارے نام ہیں کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے تبھی وہ ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے جو اس کے کام ہیں افعال ہیں ان میں سے کسی فعل میں کوئی شریک نہیں ہے تبھی وہ ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے وہ اکیلا ہی معبود حق ہے تبھی وہ ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے وہ اکیلا ہی رزاق ہے روزی دینے والا تبھی وہ ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے اگر کسی صفت میں کسی غیر کو شریک کرو گے تو اسی قدر حمد کو تقسیم کرنا پڑے گا مثلا اللہ بھی روزی دیتا ہے اور داتا بھی دیتا ہے بلایاد باللہ تو داتا جو روزی دیتا ہے اسے بھی اسی قدر حمد اور تعریف دینی پڑے گی اور یوں حمد خالق اور مخلوق کے مابین تقسیم ہو جائے گی بلکہ بعض لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف داتا ہی دیتا ہے ہمارے میڈیا پر یہ قوالیاں نشر ہوتی ہیں کہ داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا یعنی صرف داتا ہی دیتا ہے اور کوئی دینے والا نہیں یہی نحوستیں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں تو اللہ رب العزت کے جو افعال و صفات ہیں وہ ان میں یکتا ہے کوئی شریک نہیں ہے لہذا وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے اور جس قدر تقسیم کرتے جاؤ گے کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے اولیاء اور انبیاء بھی غیب جانتے ہیں تو حمد تقسیم کرنی پڑے گی اللہ بھی شفا دیتا ہے اور فلاں دربار بھی شفا بانٹتا ہے اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں درگاہ سے بھی اولاد ملتی ہے تو یہ ہم تقسیم کرنی پڑے گی یہ قرآن کا انکار توحید کے مقاصد کا انکار تو الحمد للہ اللہ تعالی ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے اول و آخر وہی تعریف کے لائق ہے وہی ہر قسم کی حمد مدح اور تعریف کا سزاوار ہے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کا حق کس بنا پر پیش کیا فرمایا کہ انزد الکتاب اعلی عبد ہی اللہ تعالیٰ اس لیے ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے اس کتاب کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے حمد کے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے یہ کتاب ایسی ہے لمحے اللہ جا اس میں کوئی کچی نہیں ہے کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے ہر چیز سیدھی ہے عقیدہ ہو عمل ہو اخلاقیات ہوں ساری چیزیں اعتدال پر قائم ہیں کوئی نہراف نہیں کوئی کجی نہیں حق سے کوئی روح گردانی نہیں جو حق ہے وہ اس کتاب میں ہے یہاں باطل کا کوئی تصور نہیں ہے یہ خالق کائنات کا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی بنا پر اس نے اپنی تعریف کی ہے کہ میں مستحق حمد اس لیے بھی ہوں کہ میں نے ایک کتاب اتاری ہے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے راہ راست پر لانے کے لیے ایک ایسی کتاب جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے ابھی سورہ کہف کے فضائل ہم نے سنے کہ اس کو پڑھنے والا نور کا مستحق ہوگا عمل ایک صحابی یہ سورہ پڑھ رہا تھا اور زمین سے آسمان تک اس نے نور کی قطار کا مشاہدہ کیا یہ قرآن کی ایک فیض اور برکت ہے یہ قرآن پاک کا ایک احسان ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے والا مستحق نور بن جاتا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے یہ نور بندے کو کہاں کام آئے گا یسیر الناس و قدر نور ہی جب روز قیامت پورے سراج سے گزرنے کا وقت آئے گا جہاں تاریکی ہوگی وہاں یہ نور کام آئے گا سمجھو ایک میل ہا میل پھیلا ہوا ایک ریزر ہے جو جہنم کے اوپر نصب ہے نیچے جہنم کی آگ شولے بھڑکا رہی ہے اوپر سے گزرنے شولے انسان کی طرف بڑھیں گے قدم ٹک منگائیں گے الجھیں گے پھسلیں گے اسے عبور کرنے والا ہی جنت کے داخلے کا مستحق ہوگا کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حشر کا میدان پھر جہنم جس پر یہ پل قائم ہے اور پھر جنت اس پل کو عبور کرنے والا ہی جنت میں داخل ہو سکے گا اور یہاں جو چیز انسان کے کام آئے گی وہ نور ہے فرمایا کہ یہ سیر الناس قدر نور ہے لوگ چلیں گے اپنے نور کے بقدر جتنا نور ہوگا اتنا جلدی یہ فاصلہ طے ہوگا احادیث میں یہ بات موجود ہے کچھ لوگ بجلی کی طرح اور کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ کی رفتار ایک گھوڑے کی سی رفتار ہوگی کچھ کی رفتار صحرا کے اونٹ کی سی ہوگی جیسا جیسا نور ہوگا ویسا ویسا مرور ہوگا گزرنا ہوگا حدیث میں آتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور ایک نقطے کی شکل میں پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا وہ کبھی گریں گے کبھی سنبھلیں گے بڑی ان کو مشکل ہوگی تو گویا وہاں نور ہماری ضرورت ہے تو یہ سورہ کہف یہ اس نور کو عطا کرنے کی ایک بنیاد ہے تو یہ سورہ یہ قرآن پاک انضرانہ عبد الکتاب کتاب اللہ ایواجہ اپنے بندے پر اللہ نے کتاب اتاری اس میں کوئی کجی نہیں ہے حق سے میلان نہیں ہے بلکہ حق کی طرف ہے قیمن جو قیم ہے یہ کتاب قیم ہے قیم کے دو معنی ہیں ایک مستقیمن یہ کتاب سیدھی ہے کوئی اس میں کجی نہیں کسی ایک حرف میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کجی پر قائم ہو جو حق سے رو کردانی پر قائم ہو ہر معاملہ سیدھا ہی سیدھا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا اس کی زندگی استقامت اور اعتدال پر قائم ہوگی اور قیمن کا دوسرا معنی اے قیمن جو امور العباد بندوں کے امور کو سیدھا کرنے والی یہ کتاب خود سیدھی ہے جو اس سے تعلق جوڑے گا اسے بھی سیدھا کر دے گی اس کے اعمال کو اس کے خلق کو اس کے عقیدے کو اس کی تجارت کو معیشت کو اس کے معاشرے کو اس کے گھر کو ہر چیز کو یہ کتاب سیدھا کر دے گی یہ اس کتاب کی عظیم برکت ہے جو ہر اس شخص کو سیدھا کرنے والی ہے اور جملہ امور کو سنوار دینے والی ہے جو اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اور کیے رہے گا تو اللہ تعالی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے جس نے ایسی کتاب بندوں کو عطا فرما دی جو حق کے حق ہے استقامت ہی استقامت ہے اعتدال ہی اعتدال ہے جو ان تمام لوگوں کے امور کو سنوار دینے والی ہے جو اس سے تعلق قائم کریں گے اور یہ امور کا سنورنا صرف دنیا کی زندگی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ امور کا سنورنا آخرت تک قائم رہے گا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من جعل القرآن امام ہو ہو عید الجن پمن جاید القرآن خلف ساق ہو عید النار جو قرآن کو آگے رکھے گا اور خود پیچھے چلے گا اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر لے گا قرآن اس کی قیادت کرے گا اور کرتا رہے گا جنت کے داخلے تک اور جس شخص نے قرآن کو پیچھے رکھا اور خود آگے چلتا رہا تو قرآن اس کو ہانکے گا اس وقت تک ہانکتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں دھکیل نہ دے قیمن یہ کتاب قیم ہے دنیا سے آخر تک سارے امور کو سنوارنے والی سارے امور کی اصلاح کرنے والی اور تمہاری عظیم تر منفعت کا باعث ہے کتاب تو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے جو تمہیں عطا فرما دیا گیا جس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مرتبت ہیں منسلک ہیں اور وہ بندہ کامیاب ہے فائد المرام ہے جو اس کتاب قیم کے ساتھ تعلق قائم کر لے پھر اس قرآن کے دو کام اور بھی ہیں دو وظیفے اور بھی ہیں لیکن دیر عباس شدید ملنا تاکہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے باسن شدید شدید عذاب سے یہ قرآن اللہ نے کیوں بھیجا کیوں اتارا تاکہ لوگوں کو عذاب الہی کی خبر دے اس عذاب الہی کی شدت سے آگاہ کرے فیوم عید و عذاب احد ولا یوتھ کو بسا عہد لوگوں کو بتائے کہ جیسا اللہ کا عذاب ہے ویسا عذاب دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی نہیں دے سکتی حالانکہ بڑے بڑے خطرناک ٹارچر سیل قائم ہیں لیکن سارے تاوت اکٹھے ہو جائیں ساری طاقتیں جمع ہو جائیں جمع ہو کر کوئی عذاب تیار کریں تو ویسا عذاب نہیں دے سکتی جیسا اللہ عذاب دے گا ولا سے کو وسا وہ اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر پکڑنا چاہیں دبوچنا چاہیں تو ویسی پکڑ نہیں پکڑ سکتی جیسی اللہ پکڑے گا نہ اس کی طرح کوئی عذاب دے سکتا ہے اور نہ کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے تو اللہ پاک نے قرآن اتارا ہمیں اس عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے اس قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی شدت بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ڈر جائیں اور یہ بھی خالق کائنات کا ایک انعام ہے اور قرآن کی ایک برکت ورنہ اگر عذاب کا تعارف نہ ہوتا اور اس کی ہولناکی کا تعارف نہ ہوتا تو اللہ کے عذاب کا خوف کیسے پیدا ہوتا سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ نے ہر نعمت کے ذکر کے بعد فرمایا فبی اعلی ربی کماتو کلان اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے اور چند آیتیں جہنم کے عذاب کے تعلق سے بھی ہیں ان آیات کے ذکر کے بعد بھی فبیح علیہ کو ماتو دیوان ہے کہ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے عذاب تو نعمت نہیں ہے لیکن ذکر عذاب ایک نعمت ہے عذاب کا تعارف ایک نعمت ہے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا کتنا ہولناک ہوگا کتنا شدید ہوگا اس عذاب سے ڈر جاؤ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے بعض تو ان وسایت کا ہاتھ ہے میری بےشت اور قیامت اس طرح ساتھ چپکی ہوئی میرے بعد قیامت آئے گی میری بےثت قیامت کی پہلی علامت ہے کوئی اور نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی تو یہ قیامت کے وقوع کا تعارف موجود ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہولناکی کا ایک تعارف موجود ہے جو قرآن کا وظیفہ بھی ہے اور قرآن کا احسان بھی ہے کہ ان آیات بینات نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہچان دے دی اس پہچان کو جان لینے والا اس پہچان کو پا لینے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور کرے گا ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ زنا کی کیا سزا ہے سود خوری کی کیا سزا ہے جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے غیبت کی کیا سزا ہے وہ ان سزاؤں کو پہچان لینے کے بعد یہ گناہ اپنائے گا ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اگر واقعی اس کے سینے میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جس میں اللہ کے خوف کی جھلک مقصود موجود ہے تو وہ اس ہولناک عذاب کو سن کر ان معصیتوں سے گریز کرے گا شرک کا کیا انجام ہے بدعت کا کیا انجام ہے ایک شخص کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ شرک و بدعت کا ارتکاب کرے گا تو یہ بھی قرآن کا ایک احسان ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے عذاب کی خطورت سے ہمیں آگاہ کیا قرآن کہتا ہے کہ ان نہ اندرنا کو میں عداب قریب جس عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں وہ عذاب قریب ہے اور بڑا ہولناک یہ منظر ہے کہ وہ عذاب قریب ہے تمہارے ذہنوں میں تصور ہوگا پتہ نہیں قیامت صدیوں بعد قائم ہو دیکھا جائے گا نہیں یہ تصور باطل ہے حق تصور یہ ہے کہ وہ عذاب قریب ہے ایک عربی نے نبی نے سوال کیا متسا تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی نبی علیہ السلام نے اس مجلس کو دیکھا ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ بوڑھا ہو کر مرے گا اور اس کے مرنے تک قیامت قائم ہو جائے گی بوڑھا ہو کر مرے گا وہ عمر اس کے اسی سال ہو نوے سال ہو سو سال ہو اس کی موت تک قیامت واقع ہو جائے گی یہ عذاب قریب ہے قیامت سغرا قریب ہے مما تفقت قامت قیامت ہو صحیح مسلم کا ایک باب بھی ہے کہ جو انسان مر جائے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے تو یہ موت ہی قیامت اور واقع صحابہ کا دور تقریباً اسی صدی ہجری تک قائم رہا جو اس بچے کی ایک بڑھاپے کی عمر بھی بنتی ہے اسی صدی ہجری تک کوئی صحابی باقی نہ بچا یعنی قیامت سبرا تم سب پر قائم ہو چکی ہوگی اتنے عرصے کے اندر اندر تو ہر انسان اس کی قیامت جو قیامت خاصا ہے قیامت سغرا ہے وہ اس کے قریب ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف کرا رہا ہے کہ ان نہ اندرنا کم عذاب قریب ہے کہ ہم تمہیں عذاب قریب سے ڈرا رہے ہیں یہ قرآن پاک عذاب قریب سے ڈرانے کے لیے آیا ہے اور یہ سرحد ایک عظیم وظیفہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف ہو اس کی ہولناکی کا ادراک ہو اور انسان سنے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں جیسا کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے یوں تھا اشقا عدل اور یوں تھا بھی میں دل اور قیامت کے دن میدان محشر میں سارے و آخرین کے سامنے دو لوگ لائے جائیں گے دو انسان ایک وہ جو روئے زمین پر سب سے انعام تھا نعمتوں میں پلا ہوا کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا نعمت اور خزانوں کی فراوانی دیکھی صحت اور آفیت کے ساتھ رہا ہنسی خوشی زندگی گزار گیا ایسی ہنسی خوشی کہ کائنات میں کوئی ایسا خوش انسان اور پیدا نہیں ہوا اسے لایا جائے گا اسے جہنم کی جھلک دکھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کی وہ جہنم کو صرف دیکھے گا ملائکہ پوچھیں گے حل ضط من نعمت قط کیا تم نے کبھی کوئی آسائش کوئی نعمت کوئی راحت دیکھی ہے جواب دے گا ماں من نعمت قط نہیں میں نے تو کبھی کوئی نعمت کوئی راحت کوئی آفیت کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں یہ ایسا عذاب ہے عذاب علیم عذاب شدید حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا نعمتوں کا پربردہ انسان ہے ایک جھلک جہنم کی دیکھے گا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا تصور تک بھول جائے گا یہ ہے لیکن دیر اباس شدید یہ ہم نے قرآن کیوں بھیجا تاکہ اس عذاب شدید سے تمہیں ڈرائیں ایک انظار تمہارے سامنے رکھے اس عذاب کو پہچان لو اس سے ڈر جاؤ کتاب و سنت سے ان امور کو دیکھو جو اس عذاب کے حصول کے اسباب بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ قرآن کی طاقت ہے اور قرآن کے انزال کا مقصود ہے کہ یہ قرآن تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے ایسا تعلق اس سے قائم کرو کہ اللہ رب العزت کے عذاب کی آیات کو پڑھو سنو سمجھو اللہ کے سامنے روو تجرہ کرو اس کی عذاب سے پناہ مانگو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے اذا صلی احدکم فیتعوذ باللہ من عید تم جب بھی نماز پڑھو ہر نماز میں اللہ تعالی سے چار چیزوں کی پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو چار چیزوں سے جو بڑی ہولناک ہے اور یوں کہو اللہ انی اعوذ بے کا من عذاب جہنم یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو عذاب القبر اور یا اللہ قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں یہ قبر کا عذاب بھی در حقیقت قیامت ہی کا عذاب ہے کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے القبر اول منزل من مناظر یوم القیامہ کہ قبر قیامت کے منازل کی کا پہلا زینہ ہے ایک سیڑھی ہے جو قیامت تک جا رہی ہے اور پہلا زینہ قبر ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے ومن فتنة المحیہ والممات زندگی اور موت کے فتنے سے ومن شر فتنة المسیح الدجال اور دجال کے شر سے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو یہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ آپ کی تعلیم بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خطورت ظاہر ہو رہی ہے اور یہ قرآن کا ایک انعام ہے جا بجا اللہ کے عذاب کا تعارف پھیلا ہوا ہے اسے پڑھو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو بچاؤ کی وہ تدبیریں اختیار کرو جو کتاب و سنت نے بیان کی ہیں ان راہوں پر چلو جو راستے کتاب و سنت نے متعین کر دیے تاکہ قرآن کی برکت سے اس عذاب کا تعارف لے کر ایسا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے جو اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور رحمتوں کا باعث بن جائے تو یہ قرآن کا ایک وظیفہ ہے دوسرا وظیفہ وہ جو بشیر یہ قرآن بشارت بھی خوشخبری بھی ہے کن کے لیے مؤمنین کے لیے اللہ دین یا ملون وہ مومن جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں نیک اعمال کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے قرآن بشارت بھی ہے بشارت کس چیز کی جنت کی اللہ کی رضا کی اس کی رحمتوں کی اور یہ بشارت ایسی ہے جو دائمی ہے لا بسی نفی ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے ہمیشہ رہیں گے یہ ابدی راحت ہے ابدی رحمت ہے تو قرآن پاک اس کے یہ دو وظائف ہیں ایک جہنم کا تعارف دوسرا جنت کا تعارف جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا انظار ہے اور جو مومنین اعمال صالحہ کرنے والے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے تو یہ دو قرآن کے وظائف ہیں اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کہ اس نے قرآن کے ذریعے اگلے جہاں کی پوری تصویر کھول دی سارے پردے ہٹا دیے کہ کل جب قیامت قائم ہوگی یہ عذاب کی صورتیں ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کی صورتیں ہیں یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے جہنم سے ڈر جاؤ اور جنت کے حصول کی دو کرو تقاضا یہاں پر یہ سامنے آتا ہے کہ تعلق بالقرآن پختہ سے پختہ ہونا چاہیے ہر آنے والے دن قرآن پاک سے تعلق اور مضبوط ہو جائے تاکہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر اور ان دونوں مواقع کا تعارف لے لے کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی تدبیریں کی جائیں اور اس کی رحمت کے حصول کے مواقع تلاش کیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوا جائے تاکہ حقیقی قرآن پاک کا فائدہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے لہذا اللہ رب اس لحاظ سے حمد و ثناء کا مستحق ہے کہ اس نے ایک عجیب نعمت میں عطا فرما دی جو اس کی فہی ہے قرآن ہے حبل اللہ ہے اللہ کی رسی جس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے نیچے کا سرا تمہیں تھما دیا گیا ہے اگر تھام لو گے تو اللہ کا سہارا حاصل ہو جائے گا اور اگر نہیں تھامو گے تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے لٹ جاؤ گے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے اور روز قیامت اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤ گے تو حب اللہ اللہ کی رحمت اللہ کے ساتھ کبھی تعلق احساس تعلق قائم کرنے کی بنیاد اور کبھی احساس اس کے ساتھ جڑ جاؤ یہ اس مقام کا ایک تقاضا ہے اور ایک تعلیم جو ہمیں دی گئی اور یہ کہ اس کتاب مقدس کو حاصل کر لینے کے بعد کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ وہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے جس نے ایک عجیب نعمت ہمیں عطا فرما دی ایک لازوال نعمت ہمیں عطا فرما دی جو کبھی مٹے گی نہیں کبھی چھینے گی نہیں ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے گی قیامت تک اس نعمت کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے تو ایک لامتنا ہی ایک نعمت ہے جو ہمیں عطا فرما دی گئی جس میں خاص طور پہ دو پہلوؤں سے توجہ دی جائے عذاب کا تعارف لے کر بچاؤ کی تدبیر اختیار کریں اور نعمتوں کا اور جنت کا تعارف لے کر اس کے حصول کی دو کرے یہ قرآن پاک کی برکات میں سے ایک برکت یہاں دی گئی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی حمد ہے وہی تعریفوں کا مستحق ہے جس نے قرآن و حدیث کی صورت میں کتاب و سنت کی صورت میں ہمیں ایک بہترین نعمت اور تحفہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اس کتاب مقدس کے ساتھ اور اس کے حبیب کی سنت کے ساتھ تعلق جوڑ لیں ایک ایسا تعلق جیسا صحابہ نے جوڑا جیسا اللہ کے پیغمبر نے جوڑا جیسا قرون اولا کے مسلمانوں نے جوڑا ہم بھی اسی طرح تعلق قائم کر لیں تاکہ اس کتاب مقدس کے ساتھ یہ تعلق ہماری دنیا بھی اخروی نجات کا باعث بن جائے یاد رکھو یہ قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے اور اللہ کا عذاب دو طرح کا ہے دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب اللہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے قرآن نے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ عذاب آج بھی آ سکتا ہے یہ عذاب کل بھی آ سکتا ہے یہ عذاب آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے یہ عذاب آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے یہ عذاب آپ کی تجارت میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ عذاب آپ کے کنبے اور آپ کے خاندان میں داخل ہو سکتا ہے ڈر جا اور سنبھل جا یہ قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے عذاب دنیا بھی بھی ہو سکتا ہے اور عذاب عخروی بھی ہو سکتا ہے آج اس ساری صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقی تعلق جوڑ لو تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یہی ایک حسار ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اور ایک مضبوط پناہ کا ہے اللہ پاک ہمیں تعلق القرآن کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ ہم کو ساری برکات عطا فرما دے جو کتاب و سنت کے ساتھ تعلق جوڑنے میں مذکور ہیں اور موجود ہیں کمت توفیق و اللہ بلّہ بلّہ تعالیٰ فہد ہو بلی توفیق اقول و قول حاضہ بصفر اللہ علی ولاکم باہر الدوانہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبار یہ کچھ ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ صاحب فرما دے ایک جماعتی بھائی ہیں محمد یوسف صاحب ان کے لیے دعا کریں صحت کاملہ کی ایک اور بھائی ہے ان کی بہن مریض ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ صاف فرما دے یہ آج کا اعلان آپ کے ادارے کے لیے ہے کراچی کا ادارہ علامدالسلم تعلیم و تربیہ بحمد اللہ تقریباً عرصہ بیس سال سے قائم ہے اور سندھ کی سطح پر خدمات انجام دے رہے اصل یہ ادارہ صوبہ سندھ کے طلبہ کے لیے کراچی سمیت اور بحمد اللہ دو سو سے زائد طلبہ یہاں زیر تعلیم ہے اکثر کا تعلق سندھ کے صوبہ سے ہے کچھ کراچی کے ساتھی بھی ہیں جو زیور تعلیم سے اور راستہ ہو رہے ہیں اس ادارے کی ایک برکت یہ ہے کہ آج سے چند سال قبل سندھ میں ایک قحط تھا دعات کا علماء کا اب اس ادارے سے اس عرصے کے دوران ایک سو پچاس علما فارغ و تحصیل ہو کر اکثر سندھ کے علاقوں میں نامزد ہیں اور اپنا فریض دعوت انجام دے رہے ہیں بحمد اللہ سندھ مالا مال ہے علماء سے دعات سے مربین سے اور مبلغین سے اور یہ بحمد اللہ المحد الصلفی یہ تعلیم و تربیہ کی ایک عظیم ایک نعمت سمجھیے اور اللہ کی توفیق سمجھیے یہ ادارہ جس کا سالانہ بجٹ تقریباً ایک کروڑ کے لگ بھگ ہے آپ سب کے تعاون کا منتظر ہے آپ یہاں تعاون کرتے جائیے اور ویسے بھی آپ کے شہر کا ادارہ ہے آپ خود تشریف لائیں یونیورسٹی روڈ پر کراچی یونیورسٹی کے سامنے خود آپ ملاحدہ کریں اور تعلیم کا تربیت کا ایک نظام دیکھیں کہ طلبہ کس طرح پڑھائی